مفتو قوموں کے ساتھ برتاؤ جنگ کے مسائل ختم ہوئے اب ہم کو متعلقات جنگ پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے دشمن کے ساتھ ایسی حالت میں نیک سلوک کرنا جبکہ اس کے اندر مقاومت اور انتقام کی قوت موجود ہو کسی نہ کسی حد تک کلوخ انداز را پاداش سنگ کے خوف پر محمول کیا جا سکتا ہے مگر جب اس کی قوت مقابلہ بالکل ٹوٹ جائے اور وہ بے بس ہو کر اپنے آپ کو فاتح کے رحم پر چھوڑ دے اس وقت اس کے ساتھ فیاضی کا سلوک کرنا خالص اور کامل نے کی ہے جو فاتح کے حسن نیت کو بالکل واضح کر دیتی ہے مفتو کے ساتھ فاتح کے برتاؤ کا انحصار در حقیقت فاتح کے مقصد فتح پر ہوا کرتا ہے اگر اس نے مفتو کو حصول دولت کے لیے فتح کیا ہے تو اس کی حاکمانہ سیاست پر استحصال بالجبر کا غلبہ ہوگا اگر مذہبی عداوت کی بنا پر کیا ہے تو حکومت میں مذہبی تعصب اور تشدد نمایاں ہوگا اگر ملک گیری اور فرما روائی کی حرص اس کی محرک ہوئی ہے تو حکومت کی ساری عمارت ظلم و جور اور استقبار و استعباد پر قائم ہوگی بخلاف اس کے اگر فاتح کا مقصد حقیقتاً اصلاح کے سوا کچھ نہ ہوگا تو نہ وہ مختو قوم کی دولت لٹے گا نہ مذہبی تشدد برتے گا نہ ظلم و جور کا برتاؤ کرے گا اور نہ اس کو ذلیل و خوار کر کے اپنا غلام بنائے گا اس کی حکومت عدل رواداری مساوات اور فیاضی پر مبنی ہوگی اس کی سیاست کا بنیادی اصول یہ ہوگا کہ مفتو قوم کو و فساد اور تغیان و سرکشی سے باز رکھے اور اپنے دامن آفیت میں اس کو امن کے ساتھ اخلاقی مادی اور روحانی ترقی کے مواقع بہم پہنچائے اب اس معیار کے مطابق ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام اپنی مفتو قوموں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس کا قانون مفتوحین کو کیا درجہ دیتا ہے اس کی شریعت ان کے لیے کیا حقوق مقرر کرتی ہے اور اس کی حکومت ان کے ساتھ ایک مسلح حکومت کا سا برتاؤ کرتی ہے یا مفسد حکومت کا سا مفتوحین کی دو قسمیں اسلامی قانون نے تمام مفتوحین کو دو اقسام پر منقسم کیا ہے ایک وہ جو صلح کے ساتھ اطاعت قبول کریں اور دوسرے وہ جو بزور شمشیر مغلوب ہوں ان دونوں کے احکام میں تھوڑا سا فرق ہے اس لیے ہم دونوں کے احکام الگ الگ بیان کریں گے معاہدین جو لوگ جنگ سے پہلے یا دوران جنگ میں اطاعت قبول کرنے پر راضی ہو جائیں اور حکومت اسلامیہ سے مخصوص شرائط طے کر لیں ان کے لیے اسلام کا قانون یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمام معاملات ان شرائط صلح کے تابع ہوں گے جو ان سے طے ہوئی ہیں دشمن کو اطاعت پر آمادہ کرنے کے لیے چند خاص شرائط طے کر لینا اور پھر جب وہ پوری طرح قابو میں آ جائے تو اس کے ساتھ مختلف برتاؤ کرنا آج کل کی مہذب قوموں کے سیاسی معمولات میں سے ہے مگر اسلام اس کو ناجائز بلکہ حرام اور گناہ عظیم قرار دیتا ہے اس کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ کچھ شرائط طے ہو جائیں خواہ وہ مرغوب ہوں یا نہ ہوں تو اس کے بعد ان شرائط سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا جائے بلا لحاظ اس کے کہ فریقین کی اعتباری حیثیت اور طاقت اور قوت میں کتنا ہی فرق آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کسی قوم سے لڑو اور اس پر غالب آ جاؤ اور وہ قوم اپنی اور اپنی اولاد کی جان بچانے کے لیے کہ تم کو خراج دینا منظور کر لے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ تم سے ایک صلح نامہ طے کر لے تو پھر تم اس مقررہ خراج سے ایک حبہ بھی زائد نہ لینا کیونکہ وہ تمہارے لیے درست نہ ہوگا ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا خبردار جو شخص کسی معاہد پر ظلم کرے گا یا اس کے حقوق میں کمی کرے گا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے گا یا اس سے کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف وصول کرے گا اس کے خلاف قیامت کے دن میں خود مستغیث بنوں گا ان دونوں حدیثوں کے الفاظ عام ہیں اور ان سے یہ عام حکم مستمبت ہوتا ہے کہ معاہد زمیوں کے ساتھ صلح نامے میں جو شرائط طے ہو جائیں ان میں سے کسی قسم کی کمی یا زیادتی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے نہ ان پر ٹیکس بڑھایا جا سکتا ہے نہ ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا سکتا ہے نہ ان کی عمارتیں چھینی جا سکتی ہیں نہ ان پر سخت فوجداری قوانین نافذ کیے جا سکتے ہیں نہ ان کے مذہب میں دخل دیا جا سکتا ہے نہ ان کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی ایسا فعل کیا جا سکتا ہے جو ظلم یا انتقاص یا تکلیف مالا یوتاق یا اخذ بغیر طیب نفس کی حدود میں آتا ہو انہی احکام کی بنا پر فقہ اسلام نے سلحن فتح ہونے والی قوموں کے متعلق کسی قسم کے قوانین مقرر نہیں کیے اور صرف یہ عام قاعدہ بیان کر کے چھوڑ دیا کہ ان کے ساتھ ہمارا معاملہ بالکل شرائط صلاح کے مطابق ہوگا امام ابو یوسف لکھتے ہیں ان سے وہی لیا جائے گا جس پر ان کے ساتھ صلح ہوئی ہے ان کے حق میں صلح کی شرائط پوری کی جائیں گی اور ان پر کچھ زیادہ نہ کیا جائے گا ظاہر ہے کہ صلح نامہ کے لیے قواعد اور اصول معین نہیں کیے جا سکتے وقت اور موقع کے لحاظ سے جیسی شرائط مناسب ہوں گی وہی طے کر لی جائیں گی تاہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفۂ راشدین نے مختلف قوموں سے جو صلح نامے کیے ہیں ان سے ہمیں کم از کم وہ عام اصول معلوم ہو جاتے ہیں جن پر اسلام اپنے دشمنوں سے مصالحت کرتا اور کر سکتا ہے ان اصولوں کو واضح کرنے کے لیے ہم چند نامے یہاں نقل کرتے ہیں اہل نجران کی درخواست پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نامہ لکھ کر انہیں دیا تھا اس میں خراج کی رقم مقرر کرنے کے بعد لکھا ہے نجران کے عیسائیوں اور ان کے ہمسایوں کے لیے اللہ کی پناہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کا ذمہ ہے ان کی جانوں کے لیے ان کے مذہب ان کی زمین ان کے اموال ان کے حاضر و غائب ان کے اونٹوں ان کے قاصدوں اور ان کے مذہبی نشانات سب کے لیے جس حالت پر وہ اب تک ہیں اسی پر بحال رہیں گے ان کے حقوق میں سے کوئی حق اور نشانات میں سے کوئی نشان نہ بدلا جائے گا ان کے کسی اسقف کو اس کی اسقفیت سے اور کسی راہب کو اس کے رہبانیت سے اور کسی خادم کلیسا کو اس کی خدمت سے نہ ہٹایا جائے گا خواص کے ہاتھ کے نیچے جو کچھ ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ان پر عہد جاہلیت کے کسی خون یا عہد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کو فوجی خدمت ادا کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور ان کی زمین کو کوئی لشکر پامال نہ کرے گا اگر کوئی شخص ان کے خلاف کسی حق کا دعویٰ کرے گا تو فریقین کے درمیان انصاف کیا جائے گا نہ اہل نجران ظالم بن سکیں گے نہ مظلوم مگر جس شخص نے اس سے پہلے سود کھایا ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں ان میں سے کسی شخص کو دوسرے کے گناہ میں نہ پکڑا جائے گا اس صحیفے میں جو کچھ ہے اس کے لیے اللہ کی ضمانت اور محمد نبی کا ذمہ ہے ہمیشہ کے واسطے جب تک کہ اللہ کا حکم آئے اور جب تک وہ خیر خواہ رہیں اور ان حقوق کو ادا کرتے رہیں جو اس معاہدے کی روح سے ان پر عائد ہوتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ کے زمانے میں خالد بن ولید نے اہل ہیرا کو جو صلح نامہ لکھ کر دیا تھا اس میں انہوں نے تمام باشندوں پر مجموعاً صرف ساٹھ ہزار درہم یعنی محتاجوں اور مفلسوں کو الگ کر کے بقیہ آبادی پر دس درہم یعنی ڈھائی روپیہ فی کس کے حساب سے سالانہ خراج مقرر کیا اور اس کے مقابلے میں حکومت اسلامیہ کی جانب سے یہ عہد کیا کہ ان کا کوئی معبد اور گرجا منہدم نہ کیا جائے گا نہ ان قلعوں میں سے کوئی قلعہ توڑا جائے گا جن میں وہ اپنے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے پناہ گزین ہوا کرتے تھے نہ انہیں ناقوس بجانے سے روکا جائے گا اور نہ ان کو عید کے دن سلیبیں نکالنے سے منع کیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ نے اہل بیت المقدس کو جو صلح نامہ لکھ کر دیا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں ان کو امان دی ان کی جان و مال اور ان کے کنیسوں اور سلیبوں اور ان کے تندرستوں اور بیماروں کے لیے یہ امان ایلیا کی ساری ملت کے لیے ہے عہد کیا جاتا ہے کہ ان کے کنیسوں کو مسلمانوں کا مسکن نہ بنایا جائے گا نہ ان کو منہدم کیا جائے گا نہ ان کے احاطوں اور ان کی عمارتوں میں کوئی کمی کی جائے گی نہ ان کی سلیبوں اور ان کے اموال میں سے کسی چیز کو نقصان پہنچایا جائے گا ان پر دین کے معاملے میں کوئی جبر نہ کیا جائے گا اور نہ ان میں سے کسی کو ضرر پہنچایا جائے گا اہل دمشق کو حضرت عمر رضی اللہ نے جو نامہ لکھ کر دیا اس کے الفاظ یہ ہیں ان کو امان دی ان کی جان و مال کے لیے اور ان کے کنیسوں اور ان کے شہر کی فصیل کے لیے ان کے مکانات میں سے نہ کوئی توڑا جائے گا اور نہ مسلمانوں کا مسکن بنایا جائے گا اس پر ان کے لیے اللہ کا عہد اور اس کے رسول کا ذمہ ہے ان کے ساتھ نیکی کے سوا کبھی کوئی اور سلوک نہ کیا جائے گا جب تک کہ وہ جزیہ ادا کرتے رہیں گے حضرت خالد بن ولید نے اہل آنات کو جو سلانامہ لکھ کر دیا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں ان کا کوئی معبد اور کوئی گرجا منہدم نہ کیا جائے گا وہ رات دن میں جس وقت چاہیں اپنے ناقوس بجائیں مگر اوقات نماز کا احترام ملحوظ رکھیں ان کو حق ہوگا کہ اپنے ایام عید میں سلیبیں نکالیں با لبک کے لوگوں کو حضرت ابو عبیدہ نے جو صلح نامہ لکھ کر دیا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں یہ امان کی تحریر ہے فلاں ابن فلاں اور اہل بالبک کے لیے عام اس سے کہ وہ رومی ہوں یا فارسی یا عرب امان ہے ان کی جان و مال کنائس اور عمارات کے لیے عام اس سے کہ وہ شہر کے اندر ہوں یا باہر اور امان ہے ان کی چکیوں کے لیے ان میں سے جو مسلمان ہو جائے گا اس کے وہی حقوق ہیں جو ہمارے ہیں اور اس پر وہی فرائض ہیں جو ہم پر ہیں ان کے تاجروں کو حق ہوگا کہ جن ملکوں سے ہماری صلح ہو چکی ہے ان میں آزادی کے ساتھ آمد و رفت رکھیں ان میں سے جو کوئی اپنے دین پر قائم رہے گا اس پر جزیہ اور خراج عائد ہوگا اہل دبیل کے صلح نامے میں حبیب بن مسلمہ نے لکھا یہ تحریر ہے حبیب بن مسلمہ کی جانب سے اہل دبل کے لیے عام اس سے کہ وہ عیسائی ہوں یا مجوسی یا یہودی حاضر ہوں یا غائب میں نے تم کو امان دی تمہاری جانوں اور مالوں اور کنیسوں اور مابدوں اور تمہارے شہر کی فصیل کے لیے بس تم امان میں ہو اور جب تک تم اپنے عہد پر قائم ہو اور جزیہ اور خراج ادا کرتے رہو ہم پر فرض ہے کہ اس عہد کو پورا کریں آذر بائی جان کے صلح نامے میں حذیفہ بن الیمان نے لکھا امان ہے ان کی جان و مال اور ان کی ملتوں اور ان کی شریعتوں کے لیے جر جان کے نامے میں حذیفہ نے لکھا ان کی جان و مال اور ان کی ملتوں اور شریعتوں کے لیے امان ہے ان میں سے کسی چیز میں تغیر نہ کیا جائے گا ایک نامہ میں انہوں نے لکھا ان کو مذہب بدلنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور نہ ان کے مذہبی قوانین میں مداخلت کی جائے گی ہم نے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ معاہدات اس لیے نقل کیے ہیں کہ ناظرین کو اسلام کے انداز مصالحت کا ایک عمومی تصور حاصل ہو جائے ایک دو معاہدات کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہونا ممکن ہے کہ شاید کسی خاص حالت میں رسول اللہ اور آپ کے صحابہ نے مجبوراً ایسی شرائط قبول کر لی ہوں گی لیکن یہاں عرب شام الجزیرہ اور فارس وغیرہ ممالک کے کئی عہد نامے آپ کے سامنے موجود ہیں اور تاریخوں میں ان کے علاوہ بیسیوں اور عہد نامے مل سکتے ہیں جن کے اندر ایک ہی قسم کی فیاضانہ روح پائی جاتی ہے ہم نے خصوصیت کے ساتھ ان معاہدوں کو نقل کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پوری طرح غالب آ جانے کے بعد کیے تھے نجران کا معاہدہ اس وقت ہوا تھا جب تمام عرب پر اسلام کی دھاک پیٹ چکی تھی اور خود اہل نجران نے خوف زدہ ہو کر اپنے سید اور عاقب کو مصالحت کے لیے بھیجا تھا ہیرا کا معاہدہ اس وقت ہوا جب اس کے ارد گرد کے مقامات کو خالد بن ولید کی بے پناہ تلوار فتح کر چکی تھی اور اہل ہیرا نے اپنی خیریت اسی میں دیکھی تھی کہ خود آگے بڑھ کر اطاعت قبول کر لیں دمشق اور بیت المقدس کے متعلق تو آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ وہ قریب قریب فتح ہو چکے تھے اور اگر مسلمان چاہتے کہ انہیں بزور شمشیر فتح کر لیں تو یہ ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا ایسی حالت میں صلح کرنا اور ان شرائط پر کرنا جو اوپر کے معاہدات میں درج ہیں کسی ایسی قوم کا فعل نہیں ہو سکتا تھا جس کا مقصد اپنے مذہب کی جبریہ اشاعت کرنا ہوتا یا جس نے غیر مذاہب کا نام و نشان مٹانے کے لیے تلوار اٹھائی ہوتی یا جو محض لوٹ مار اور حصول ملک و مال کے لیے نکلی ہوتی غیر معاہدین مفتوحین کی دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو آخر وقت تک مسلمانوں سے لڑتے رہے ہوں اور جنہوں نے اس وقت ہتھیار ڈالے ہوں جب اسلامی فوجیں ان کے استحکامات کو توڑ کر ان کی بستیوں میں فاتحانہ داخل ہو چکی ہوں ایسے مفتوحین کے بارے میں اسلام نے فاتح قوم کا یہ حق تسلیم کیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کے تمام ہتھیار اٹھانے والے مردوں کو قتل کر دے ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لے اور ان کی املاک پر قبضہ کر لے لیکن طریق اولا یہ بتایا ہے کہ ان کو بھی ضمی بنا لیا جائے اور اسی حال پر رہنے دیا جائے جس پر وہ جنگ سے پہلے تھے آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے کا عام دستور ہی یہ تھا کہ مفتوحوں کو غلام بنا لیتے ان کی املاک پر قبضہ کر لیتے اور شہروں کی تسخیر کے بعد قتل عام کر کے ان کی جنگی طاقت کو فنا کر دیتے تھے اسلام کے لیے اس عام وقتی ذہنیت کو دفتن بدل دینا مشکل تھا وقت کی روح سے جنگ کرنا اس کے طریقے اصلاح کے خلاف تھا اس لیے اس نے ایک طرف رواجوں اور دستوروں سے متاثر دماغوں کو مطمئن کرنے کے لیے پچھلے طریقے کو لفظاً برقرار رکھا دوسری طرف رسول اکرم اور آپ کے صحابہ نے اپنی رہنمائی سے مسلمانوں میں اتنی فراخ حوصلگی اور فیاضی کی اسپرٹ پیدا کر دی کہ انہوں نے خود ہی اس اجازت سے فائدہ اٹھانا پسند نہ کیا اور رفتہ رفتہ ایک دوسرا جوابی رواج ایسا پیدا ہو گیا جس نے پچھلے رواج کو عملاً منسوخ کر دیا عہد رسالت اور عہد خلفۂ راشدین بلکہ پورے عہد اسلامی کی تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے ہزاروں ملکوں اور شہروں کو ان وطن فتح کیا مگر کسی ایک میں بھی نہ قتل عام کیا نہ باشندوں کو غلام بنایا نہ ان کی املاک ضبط کی عہد رسالت میں خیبر ان وطن فتح ہوا اور حضور نے اس کے باشندوں کو ضمی بنا لیا مکہ ان وطن فتح ہوا مگر نہ زمین فوج میں تقسیم کی گئی نہ باشندوں کو غلام بنایا گیا غزوہ حنین میں حوازن مغلوب ہوئے اور حضور کے حکم سے ان کی جان بخشی کی گئی حضرت عمر کے زمانے میں جب عراق اور شام کے علاقے ان وطن فتح ہوئے تو پہلی مرتبہ اسلامی فوج میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ حق فتح سے فائدہ اٹھا کر زمین تقسیم کر دی جائے اور باشندے غلام بنا لیے جائیں چنانچہ انہوں نے حضرت عمر سے کہا ہم نے زمین کو اپنا خون بہا کر فتح کیا ہے اس لیے آپ اسے ہمارے درمیان تقسیم کیجیے اور اس کے باشندوں کو غلام بنائیے مگر حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے زبردست دلائل سے ان کے دلوں کا رخ پھیر دیا اور وہ قدیم ذہنیت ہمیشہ کے لیے بدل گئی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے وہ پورا مباحثہ نقل کیا ہے جو اس مسئلے پر صحابہ کی کونسل میں ہوا تھا اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصلاح کا عمل کس طرح انجام پذیر ہوا حضرت بلار رضی اللہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ بن اوف کا مطالبہ تھا کہ زمین فوج میں تقسیم کی جائے اور باشندوں کو لونڈی غلام بنا لیا جائے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ حضرت طلحہ رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عمر اور انصار کے تمام اکابر اس کے مخالف تھے اور سب کی رائے یہ تھی کہ ملک کو تقسیم کرنے اور باشندوں کو غلام بنانے کی پالیسی کسی طرح مناسب نہیں ہے خود حضرت عمر رضی اللہ اس کے سخت مخالف تھے انہوں نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ زمین کو اس کے غیر مسلم باشندوں کے ہاتھ میں چھوڑ دوں ان کی زمین پر خراج اور ان کی گردنوں پر جزیہ مقرر کر دوں اور اس طرح یہ زمین مسلمانوں کے سپاہیوں اور بال بچوں اور آئندہ نسلوں کی بسر اوقات کے لیے فے کے حکم میں ہو جائے اب کیا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ان علاقوں کو لوگوں کی ذاتی ملک بنا دیا جائے آپ کے نزدیک شام الجزیرہ کوفہ بصرہ اور مصر جیسے بڑے بڑے صوبوں کو فوج میں تقسیم کر دینا ضروری ہے اگر ایسا کر دیا گیا تو پھر لوگوں کے وظائف اور غربہ کے روزینے کہاں سے آئیں گے اس پر پوری کونسل نے بالاتفاق حضرت عمر کی تجویز منظور کر لی اور تمام اہل عراق ضمی بنا لیے گئے شام کی فتح کے بعد بھی یہی جھگڑا اٹھا تھا اور اس وقت حضرت زبیر بن عوام طالبین کے لیڈر تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ کے تدبر نے اس کا بھی وہی فیصلہ کیا جو مسئلہ عراق کا کیا تھا اس کے بعد پھر کبھی مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا ہندوستان سے لے کر اسپین تک یورپ ایشیا اور افریقہ کی بے شمار زمینوں کو انہوں نے ان وطن فتح کیا اور کسی جگہ بھی حق فتح کو استعمال نہ کیا اس قسم کے مفتوحین کو جب ضمی بنا لیا جاتا تھا تو ان کو چند حقوق دیے جاتے ہیں جن کی تفصیلات کتاب فقیحہ میں موجود ہیں ذیل میں ان احکام کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے جن سے ضمیوں کی اس جماعت کی آئینی حیثیت معلوم ہوتی ہے نمبر ون جب امام ان سے جزیہ قبول کرے تو ہمیشہ کے لیے عقد ذمہ قائم ہو جائے گا اور ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا مسلمانوں پر فرض ہوگا کیونکہ قبول جزیہ کے ساتھ ہی عصمت نفس و مال ثابت ہو جاتی ہے اس کے بعد امام کو یا مسلمانوں کو یہ حق باقی نہیں رہتا کہ ان کی املاک پر قبضہ کریں یا انہیں غلام بنائیں حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو صاف لکھا ہے کہ فائضہ اخستہ منہم الجزیہ فلا علم لقا علیہم ولا سبیل نمبر ٹو عقد ذمہ قائم ہو جانے کے بعد اپنی زمینوں کے مالک وہی ہوں گے ان کی ملکیت ان کے ورثہ کو منتقل ہوگی اور ان کو اپنی املاک میں بے حبا رہن وغیرہ کے جملہ حقوق حاصل ہوں گے حکومت اسلامیہ کو ان پر کسی قسم کے تصرف کا حق نہ ہوگا نمبر تھری جزیے کی مقدار ان کی مالی حالت کے لحاظ سے متعین کی جائے گی جو مالدار ہیں ان سے زیادہ جو متوسط ہے ان سے کم اور جو غریب ہیں ان سے بہت کم لیا جائے گا اور جو کوئی ذریعہ آمدن نہیں رکھتے یا جن کی زندگی کا انحصار دوسروں کی بخشش پر ہے ان پر جزیہ معاف کر دیا جائے گا اگرچہ جزیہ کے لیے کوئی خاص رقم متعین نہیں لیکن اس کے تعین میں یہ امر مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ایسی رقم مقرر کی جائے جس کا ادا کرنا ان کے لیے آسان ہو حضرت عمر رضی اللہ نے مالداروں پر ایک روپیہ ماہانہ متوسط لوگوں پر آٹھ آنا مہینہ اور غریب محنت پیشہ لوگوں پر چار آنا مہینہ جزیہ مقرر کیا تھا نمبر فور جزیہ صرف ان لوگوں پر لگایا جائے گا جو اہل قتال ہیں غیر اہل قتال مثلا بچے عورتیں مجنو اندھے اپاہج عبادت گاہوں کے خدام عمر رسیدہ بوڑھے فقرا اور سنیاسی لوگ ایسے بیمار جن کی بیماری سال کے ایک بڑے حصے تک ممتد ہو جائے اور لونڈی غلام وغیرہ جزیے سے مستثنا ہے نمبر فائیو ان وطن فتح ہونے والے شہر کی عبادت گاہوں پر مسلمانوں کو قبضہ کر لینے کا حق ہے لیکن اس حق سے استفادہ نہ کرنا اور بطریق احسان ان کو ان کے حال پر قائم رہنے دینا بہتر اور افضل ہے حضرت عمر کے زمانے میں جتنے ممالک فتح ہوئے ان میں کوئی معبود نہ توڑا گیا اور نہ اس سے کسی قسم کا تعرض کیا گیا امام ابو یوسف نے لکھا ہے انہیں نہ توڑا گیا ان کو بحال رکھا گیا اور نہ کسی قسم کا تعرض کیا گیا قدیم معابد کو مسمار کرنا بہرحال ناجائز ہے